السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وادى الامانه ونصح الامه وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا اذا كان من الهالكين صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى وسطناب واستنى بسنته الى يوم الدين اما ناظرین و مشاہدین و مطابعین نے کچھ ہفتہ پہلے بدعات پر ہم نے گفتگو شروع کی تھی اور تین دروس لگاتار ہوئے تھے ان میں بدعات کی تعریف بدعات کے نقصانات اس کی تباہ کاریاں کیا بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں ان چند موضوعات پر بطور تمہید کے ہم نے گفتگو کی تھی یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بدعت اتنی خطرناک ہے اس کا انجام بھیانک ہے اور جو اہل بدعات ہیں ان کا عمل اس وقت تک مقبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ بدعات سے توبہ نہ کر لیں یا بدعات کو چھوڑ نہ دیں ایسے ہی اہل بدعات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی نصیب نہیں ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن انہیں دھتکار دیں گے اور شیطان کو معصیت کے مقابلے میں بدعت سے زیادہ خوشی ہوتی ہے یہ سب اس کے بھیانک نتائج اور انجام ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنے سارے مفاسد اور تباہ کاریوں کے باوجود مسلمانوں کے اندر بدعت آخر کیوں پھیلی اس کے اسباب کیا ہیں تو آج کے دن اسی موضوع پر میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ بدعت کے پھیلاؤ کے اسباب کیا ہیں بہت سارے اس کے اسباب ہیں لیکن چند اہم اسباب پر انشاءاللہ اللہ آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی انہیں بیان کیا جائے گا انہیں میں سے ایک بڑا سبب ہے علماء کرام کی خاموشی عوام عوام الناس کی رہنمائی کرنا علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء انہیں دین کی رہنمائی کریں سنت کی طرف انہیں راغب کریں بدعت کی تباہ کاریوں سے انہیں آگاہ کریں یہ علماء کی ذمہ داری ہے لیکن جب کوئی نئی چیز شروع ہوتی دین کے اندر اور علماء اس پر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو جو عوام الناس ہیں وہ چونکہ ان کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا تو اسے سنت سمجھ کر کے لوگ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ جو علماء سو ہیں برے علماء ہیں کیونکہ علماء دو طریقے سے ہوتے ہیں ایک وہ جو علماء حق ہیں اور ایک وہ جو علماء سو ہیں برے علماء جو دنیا کے پجاری ہیں اور حق کو بیچ دینے والے دنیا کے لیے دنیا پرست علماء ایسے علماء ہر زمانے میں رہے ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے تو وہ بدعات کی نشر و اشاعت میں کافی رول ادا کرتے ہیں اور اس طریقے سے وہ ان بدعات کی تعریف کرتے ہیں یا بدعات کو لوگوں کے سامنے بہترین انداز میں پیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر بدعات پھیلتی ہے تو جو علماء حق ہیں ان کی خاموشی بھی ایک بہت بڑا سبب ہوا کرتا ہے کہ وہ اس پر جب خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو لوگ اسے بہتر سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز صحیح نہ ہوتی تو علماء کیوں خاموش رہتے تو اس لیے علماء کا بہت بڑا کردار ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے علماء کی کہ جب کوئی بدعت ہو تو اس کے اوپر خاموشی اختیار کرنے کے بجائے کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا صحیح یعنی جواب دیں اور اس کا اور اس کا حکم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں تاکہ عوام کے اندر یہ چیز پھیلنے نہ پائے تو علماء کی خاموشی بھی ایک بہت بڑا سبب رہا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو جاہل حکمراں ہوتے ہیں ان کی تائید اور حمایت اور سرپرستی کی وجہ سے بھی بدعتیں عوام کے اندر پھیلی ہیں اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ جو میلاد النبی کی بدعت ہے یا اس طریقے سے شابان اور معراج کی جو بدعتیں ہیں یہ جو جاہل اور دنیا دار حکمراں تھے ان کے ڈنڈوں کے زور ہی پر پھیلی ہیں اس طریقے سے رافضیت اور تشیع سے جڑی جو متعدد بدعتیں ہیں اسی زمرے کے اندر آتی ہیں کہ جو جاہل حکمرات ہیں ان کی سرپرستی حاصل تھی ان کی حمایت حاصل تھی جس کی بنا پر ساری بدعتیں عوام کے اندر پھیلی تیسری چیز یہ ہے کہ سنت سے جہالت اور عدم واقفیت کہ لوگوں کے پاس چونکہ دین کا علم کم ہوتا ہے سنت کی واقفیت ان کے پاس نہیں ہوتی ہے اور سنت سے لا علمی ہوتی ہے علم کی کمی ہے سنت و بدعت کی تمیز ان کے پاس نہیں ہوتی اس لیے بہت سارے لوگ بدعت کو سنت سمجھ بیٹھتے ہیں اور پھر اس پر بہت سارے علماء سو اس بدعت کو سنت کا لبادہ پہنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو لوگ پھر اس بدعت پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں لہذا سنت کا جاننا بھی انسان کے لیے ضروری ہے جس طریقے سے بدعت کا جاننا ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ سنت کا جاننا بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ سنت کیا ہے سنت پر سنت کی اہمیت کیا ہے سنت پر عمل کرنے کا ثواب کیا ہے ہمارے لیے سنتیں کافی ہیں بدعت کی انسان کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ بدعت گمراہی ہوتی ہے اور اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے تو اس لیے یہ بھی ایک بڑا سبب رہا کہ لوگ سنت کو نہیں جانتے اور ان کے اندر عدم واقفیت ہوتی ہے لہذا اس بنا پر بھی بدعتیں لوگوں کے اندر پھیلتی ہیں چوتھا سبب یہ ہے کہ ضعیف اور موضوع روایتوں پر لوگوں کا عمل اور اکثر جو اہل بدعت ہیں وہ ضعیف موضوع من گڑھت اور باطل اور اس طریقے سے جو یعنی بے سروپا کی روایتیں ہیں ان روایتوں پر اعتماد کرتے ہیں جبکہ جو صحیح حدیثیں ہیں اس موضوع کے تعلق سے اس مسئلے کے تعلق سے ان حدیثوں کو پسے پش ڈال دیتے ہیں ہمارے لیے الحمدللہ حدیثیں کافی ہیں سنتیں کافی ہیں اور جو صحیح حدیثیں ہمارے لیے کافی ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو محفوظ کر دیا ہے دین محفوظ کر دیا ہے لہذا ہمیں جو موضوع اور من گھڑت روایتیں ہیں ان کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں نے کیا کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موضوع روایتوں کو منسوخ کر دیا لوگ اسے حدیث سمجھ بیٹھے اور اس طریقے سے ان حدیثوں پر لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا حالانکہ ہمارے نبی کی طرف موضوع حدیثوں کی یا موضوع باتوں کی تر کی نسبت کرنا یہ سخت جرم ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث قدبہ علیہ متعمدن ہوا مقدم النار جو ہماری طرف جان بوجھ کر کے کوئی بات جھوٹی منسوب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا جھوٹی باتوں کو اس کا خطرناک انجام ہوتا ہے بھیانک انجام ہوتا ہے اور ایسے آدمی کا ٹھکانہ گویا کہ جہنم ہوتا ہے جو جان بوجھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت کرتا ہے آج ہم یہ اس بات کو گوارہ نہیں کریں گے کہ کوئی ہماری طرف جھوٹی بات منسوب کرے تو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کرنا کتنا خطرناک گناہ ہوگا ان انسان اس کا اندازہ کر سکتا ہے اور ایسی کتابوں کی بھرمار پائی جاتی ہے جن کتابوں کے اندر موضوع روایتیں بیان کی گئی ہیں اور ضعیف روایتیں بیان کی گئیں اور من گھڑت روایتیں بیان کی گئیں اور اس کا حکم نہیں بیان کیا گیا اور لوگوں نے اسے صحیح حدیث سمجھ کر کے چونکہ جو عوام الناس ہیں آج تو صورت حال یہ ہے کہ ہر عربی عبارت کو وہ حدیث سمجھ بیٹھتے ہیں اگر کسی نے کوئی عربی عبارت پڑھ دیا وہ سمجھتے ہیں کہ حدیث ہے حتیٰ کہ وہ حالانکہ وہ حدیث گرچہ کسی ایسی کتاب کے اندر بیان کی گئی ہو جو کتاب موضوع ہی سے متعلق ہے لیکن لوگ اس کا حوالہ دے دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ فلاں کتاب کے اندر ہے حالانکہ وہ جو کتاب ہوتی ہے موضوع روایتوں سے متعلق ہوتی ہے لیکن عوام الناس کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا لہذا وہ لوگ اسے حدیث سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب رہا ہے کہ موضوع روایتوں پر لوگوں نے عمل کرنا شروع کیا ضعیف روایتوں پر عمل کرنا شروع کیا جو صحیح حدیثیں ہیں حسن حدیثیں ہیں ان کو لوگوں نے کافی نہیں سمجھا یا لوگوں نے انہیں پسے پش ڈال دیا ان پر عمل نہیں کیا تو یہ بھی ایک بڑا سبب رہا ہے جو جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر بدعات پھیلی نمبر پانچ بدعت کو دو حصوں میں تقسیم کرنا اس فلسفے اس فلسفے نے بھی بدعات کی ترویج و اشاعت میں کافی اہم رول ادا کیا ہے یعنی بدعات دو طرح کی ہوتی ہے ایک بدعت حسنہ اور بدعت سیاح یہ جو لوگوں نے تقسیم کیا یہ بھی ایک بڑا سبب رہا کہ لوگوں نے کیا کیا نئی نئی چیزوں کو نئی نئی بدعتوں کو بدعت حسنا کا نام دے کر کے اسے لوگوں کے اندر عام کر دیا اور پھر اس کے نام پر شرک بدعت خرافات کی بھرمار ہو گئی اور لوگوں نے اسے اچھی بدعت سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا حالانکہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی ہے جیسے کوئی گناہ اچھا نہیں ہوتا کوئی شرک اچھا نہیں ہوتا کوئی غلط کام اچھا نہیں ہوتا ایسے کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی ہمارے نبی نے فرمایا کل بدعت ان دولالہ ہر بدعت گمراہی ہے لیکن لوگوں نے کیا کیا بدعت کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک بنیاد ڈال دی کہ امت کے اندر یا مسلمانوں کے اندر جو خرافات ہیں ان چیزوں کو رائج کرنے کے لیے ایک بنیاد ڈال دی اور اسی بنا پر آج بہت ساری چیزیں ان لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں ایسی علماء سو نے بدعت کے جواز میں ایسے کئی بے اصل ضابطے بنائے جیسے ہی ان کا یہ کہنا کہ مستحب چیزوں میں بدعت نہیں ہوتی واجب چیزوں کے اندر ہوتی ہے اس طرح کے یعنی ضابطے بنانا کہ جو مستحب چیزیں ہوتی ہیں یا جو فضائل کی چیزیں فضائل ہیں ان میں بدعت نہیں ہوتی اور اس طریقے سے جو ضعیف روایتیں ہیں ان پر بھی عمل کرنا جائز ہے فضائل کے اندر تو یہ جو لوگوں نے ضابطے بنائے ان ضابطوں کی بنا پر بھی امت کے اندر بہت ساری بدعت داخل ہو گئی اور اس طریقے سے لوگوں نے بدعتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا نمبر چھ اندھی تقلید اور ائمہ اور علماء کے بارے میں عصمت کا عقیدہ رکھنا اور ان کی شخصیتوں میں حد سے زیادہ غلو کرنا یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بھی امت کے اندر بدعت پھیلی کہ ہمارے امام صاحب ہیں ہمارے امام صاحب معصوم ہیں ہمارے امام صاحب کی زبان سے حق کی سوا کوئی چیز نہیں نکلتی ہے ان کی زبان سے حق ہی نکلتا ہے وہ کبھی غلط بات نہیں بول سکتے اور انہوں نے جو کچھ کہہ دیا وہی حق ہے وہی دین ہے وہی سنت ہے وہی اسلام ہے سب کچھ وہی ہے لہذا ان کی زبان سے جو کچھ نکل گیا لوگوں نے اسے حق سمجھ کر کے عمل کرنا شروع کر دیا جب کہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات بدات ہوتی تھی اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی لیکن لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو یہ جو غلو کیا علماء کی شان میں ان کی شخصیتوں میں تو اس کی وجہ سے بھی امت کے اندر تباہی آئی اور اس طریقے سے لوگ بدعتوں کے اندر مبتلا ہو گئے تو یہ بہت بڑا سبب ہے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے اور اس طریقے سے انسان یا کوئی عالم کوئی بات کہتا ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی غلط بھی ہو سکتی ہے ہاں، اور اس کا ایک پیمانہ ہے اور پیمانہ یہ کتاب و سنت قرآن اور صحیح حدیثوں پر اس بات کو پیش کیا جائے اگر وہ اس کے مطابق ہے تو اسے لیا جائے اور اگر اس کے خلاف اس بات کو رد کر دیا جائے اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے تو یہ جو علماء کے بارے میں لوگوں نے جو غلو کیا حد سے زیادہ اور شریعت کے اندر غلو کرنے سے منع کیا گیا ہے اور یہ تباہی اور بادی کا ایک ذریعہ رہا ہے ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ یا الغلو فدین الدین اہلک کے منقانہ قبل کم الغلو الدین اے لوگوں دین میں غلو سے بچو کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں دین میں غلو ہی نے ہلاک و برباد کر دیا تو یہ غلو حج سے تجاوز کر جانا ان کی بات کو ہی کا درجہ دے دینا اور اماموں کو نبوت کے نبیوں کا درجہ دے دینا اور ان کی ہر بات پر عمل کرنا یہاں تک کہ مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ اگر کوئی حدیث بھی ان کے خلاف آتی ہے تو حدیثوں کو رد کر دیتے ہیں اور اپنے اماموں کی باتوں کو لے لیتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا سبب بنا جس کی وجہ سے امت کے اندر بدعات پیدا ہوئیں اور لوگوں نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا ساتویں چیز یہ ہے کہ بغیر علم کے فتویٰ دینا کسی سے کوئی بات پوچھی گئی اب وہ عالم ہے وہ اس سے کوئی سوال کیا گیا اس کے پاس جواب نہیں تھا بغیر علم کے اس نے جواب دے دیا حالانکہ یہ دین ہے یہ کیا ہے دین ہے دین کے بارے بغیر علم کے گفتگو کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے اور اللہ رب العالمین نے اسے شرک کے ساتھ جوڑ کر کے بیان کیا ہے کہ اللہ کے بارے میں دین کے بارے میں بغیر علم کے کوئی بات کہنا اللہ تعالیٰ کے ہے قل انما حرم ربی الفواہ شما وما وطن کہ اللہ آپ فرما دیجیے کہ میرے رب نے ظاہری اور باطنی بے حیائی کی تمام چیزوں کو حرام کر دیا ہے و اس گناہ کو حرام کر دیا ہے ولبغ اور ناحق ظلم و زیادتی کو یعنی ظلم و زیادتی کو البغغ بغیر حق بغیر حق کے ظلم و زیادتی کو منع کر دیا ہے حرام کر دیا ہے وہ انتشرق بلّہ امام بھائی سلطانہ اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک کرو جب کہ اللہ رب العالمین اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے شرک حرام ہے شریعت کے اندر کوئی دلیل اس کی نہیں دی گئی تو یہ اور پھر آگے فرماتا کہ ان تقول اللہ مالا تعلمون اور یہ کہ تم اللہ رب العالمین پر ایسی بات کو جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو دین کے بارے میں اپنی طرف سے فتویٰ دے دینا بغیر کسی دلیل کے کتاب و سنت کی دلیل کے بغیر اور صحیح قیاس کے بغیر ایسے انسان کا جواب دے دینا یہ شریعت کے اندر حرام ہے یہ دین ہے میرے بھائیوں اس لیے اگر آدمی کو جواب نہیں معلوم تو یہ کہہ دے مجھے نہیں معلوم لا ادری کہہ دے اس میں عالم کی کوئی سبکی نہیں ہے اس میں عالم کی کوئی توہین نہیں ہے بڑے بڑے علماء ہوا کرتے تھے ان سے سوال کیا جاتا تھا تو جواب نہیں دیا کرتے تھے اور اس طریقے صاحب کرام تعاون طب تعاون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سوال کرتے تھے لیکن وہ دوسرے عالم کی طرف پھیر دیا کرتے تھے اور آج بڑے بڑے مسائل کے بارے میں سوال ہوتا ہے اور انسان اسے چٹکی میں جواب دے دیتا ہے اور علماء کی طرف رجوع کیے بغیر کتابوں کو پڑھے بغیر اس طریقے سے لوگ فتوا دے دیا کرتے ہیں تو بغیر علم کے فتوا دینا یہ بھی ایک بہت بڑا سبب بنا جس کی وجہ سے بدعت اور خرافات کے چوپٹ دروازے کھل گئے اور لوگوں نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا حالانکہ وہ چیز بدعت ہوتی تھی لیکن انہوں نے اپنی عقل سے یا اس طریقے سے بغیر علم کے بغیر دلیل کے انہوں نے جواب دے دیا اسے سنت کہہ دیا جائز کہہ دیا حالانکہ وہ دین کے اندر حرام اور ناجائز چیز ہوا کرتی تھی یا اس طریقے کی بدعت ہوتی تھی تو اس سے بھی امت کے اندر بہت ساری بدعتیں پھیلی ہیں تو یہ بھی بہت بڑا سبب رہا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں ایک جنت میں جائے گا اور دو جہنم میں جنت کے اندر وہ جائے گا جو حق کی معرفت رکھے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے اور جہنم میں جانے والے دو قاضیوں میں سے ایک وہ ہے جو حق کی معرفت کے باوجود بھی نا حق فیصلے کرے جانتا ہے کہ فلاں آدمی حق پر نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں فیصلہ سنا دے اور جو حق پر ہے اس کو حق اس کا واپس نہ کرے اس کا حق نہ دلوائے تو ہمارے بھی ہیں آدمی جہنم کے اندر جائے گا اور دوسرا وہ ہے جو حق کی معرفت ہی نہ رکھے اور جہالت کے باوجود لوگوں کے معاملات میں فیصلہ کرے یعنی بغیر علم کے بغیر علم کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے جہالت کی بنیاد پر فیصلہ کرے تو ایسی جہالت کی بنیاد پر بغیر علم کے جو عالم فتویٰ دیتا ہے اس کا وبال اس کے اوپر بھی ہوگا اور اس کا جو غلط نتیجہ ہوگا یا ہوا وہ یہ کہ امت کے اندر بدعت پھیلی اور لوگوں نے اس پر عمر عمل کرنا شروع کر دیا جب آدمی کو جواب نہ معلوم ہو تو انسان توقف اختیار کر یہ کہتے مجھے نہیں معلوم سرب کہا کرتے تھے کہ آدھا علم ہے یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم ہے یہ آدھا علم ہے کہ لا ادری کہنا آج انسان اسے یہ کہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں گا مجھے نہیں معلوم ہے تو انسان اپنی توہین سمجھتا ہے امام علی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس انڈلس سے کوئی آدمی سوال کرنے کے لیے آیا کئی سوالات کیے لیکن انہوں نے جواب نہیں چند سوالوں کا جواب دیا اور اکثر سوالوں کا جواب نہیں دیا تو یہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرتے تھے اور جب آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا تو آپ وہی کا انتظار کرتے تھے روح کے بارے میں لوگوں نے پوچھا تمہارے بھی نے کہا کہ ہیں ہم بعد میں بتائیں گے اللہ رب وہی اتاری پھر آپ نے ان کو بتایا تو اس طریقے سے ہمارے نبی کا حال یہ تھا آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سے کوئی سوال کرتا ہے ہمیں علم نہیں ہے فوراً جواب دے دیتے ہیں یہ بڑی جہالت ہے دلالت ہے گمراہی ہے اور ان کا انجام بڑا بھیانک اور خطرناک ہے اس لیے انسان کو اس سے توبہ کرنا چاہیے بچنا چاہیے تو یہ بھی ایک سبب ہے جس کی بنا پر امت کے اندر بدعتیں پھیلیں آٹھویں چیز یہ خیر و نیکی کا بہانہ بہت سارے لوگ کے اندر یعنی ان کی فطرت چاہتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کریں خیر کریں اچھے کام کریں تو لوگ کیا کرتے ہیں جو موضوع اور ضعیف روایتیں اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہوتا ہے ایک ہتھیار ہے شیطان کا کہ جو دین کی طرف رغبت رکھنے والے لوگ ہیں انہیں ان چیزوں کے اندر پھنسا کر کے بدعات کے اندر گرفتار کرتا ہے حالانکہ ہمارے لیے صحیح حدیثیں کافی ہے سنت کافی ہے اللہ ابامن ثواب دیتے نہیں تھکتا ہے لیکن انسان عمل کرتے ہوئے تھک سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو عمل محبوب ہے جس پر انسان مداوت برتتا ہے یعنی وہ اعمال جو مصنون اعمال ہیں البتہ جو فرد ہے انسان اس کو کرنا ہی کرنا اس میں کوئی چارہ نہیں ہے یہ ان اعمال کی بات کی جا رہی ہے جو مصنون اعمال ہیں تو انسان کے لیے یہ ہے کہ انسان ان اعمال پر مداوت برتے جو مصنون اعمال ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ محبوب ہے اس لیے خیر و نیکی کا بہانہ کر کے ضعیف اور موضوع باتوں پر عمل کرنا یہ بھی کیا ہے ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے امت کے اندر بدعتیں پھیلیں ہمارے لیے الحمد للہ حدیثیں کافی ہیں اللہ نے دین کو محفوظ کر دیا ہے ہمارے نبی کی سمتیں محفوظ کر دی گئیں حدیثیں محفوظ کر دی گئیں جس طریقے سے قرآن محفوظ ہے اسے حدیثوں کو اللہ نے محفوظ کر دیا لہذا ہمارے لیے وہ کافی ہے ہم دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا نہیں کر سکتے نئی چیز یہ ہے جو بہت بڑا سبب ہے خاص طور سے اس زمانے میں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کے اندر حرج کیا ہے اچھا ہی تو کام ہے حرج کیا ہے میرے بھائی بہت بڑا حرج ہے جب ہمارے نبی نے نہیں کیا تو اس کے کرنے میں ہمارے لیے حرج ہے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا خیر نہیں ہے جو آپ نے نہ کیا آپ نے ہر خیر کیا ہے کوئی نہیں کیا آپ نے نہیں چھوڑی ہم اللہ کے سر سے بڑھ کر کے زیادہ متقی نہیں ہو سکتے صحابہ زیادہ متقی نہیں ہو سکتے لہذا جب وہ انہوں نے عمل نہیں کیا تو اس کا چھوڑنا بھی ہمارے لیے سنت ہے اسی لیے سنت دو طرح کی ہوتی ہے ایک سنت عملی جو نبی نے کیا اس کو ہم کریں گے جو معی نے نہیں کیا اس کو ہم نہیں کریں گے اس کو چھوڑ دیں گے اس کو سنت ترقی کہا جاتا ہے تو اس کا چھوڑنا بھی ہمارے لیے سنت ہے تو اس طریقے سے لوگ یہ کہتے تھے کہ حرج کیا ہے بہت بڑا حرج اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے ہمارے بھی نہیں کیا تو ہمارے لیے بھی وہ عمل کرنا جائز نہیں ہے تو یہ بھی بہت بڑا سبب بنا جس کی وجہ سے امت کے اندر یا لوگوں کے اندر بدعت پھیلی دسواں سبب یہ ہے کہ جو اہل بدعت ہیں ان کے انجام سے لوگوں کی ناواقفیت کہ بدعتی کا انجام کیا ہوگا کتنا بھیانک انجام اس کا ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حوض سے بھگا دیں گے دھتکار دیں گے اور اس طریقے سے جب تک وہ بدعت نہیں چھوڑ دیتا اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی ہے تو یہ جو بھیانک اس کا نتیجہ انجام ہے کلو بدعت بلالا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے بہت سارے لوگوں لوگ اس سے ناواقف ہیں جس کی بنا پر وہ بدعت کے اوپر لوگ عمل کر لیتے ہیں اس لیے انسان کو چاہیے کہ بدعت سے توبہ کرے اور سنت ہمارے میرے بھائیوں کافی ہیں اور ہمارے نبی کے امان ہمارے لیے کافی ہیں آپ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں زندگی کے سارے ہر موڑ پر ہمارے لیے آپ نمونہ ہیں لہذا ہمیں دین کے اندر کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں الحمد للہ اللہ نے جو دین دیا کامل دین دیا ہے لہذا اس میں کسی نئی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو یہ کچھ اسباب ہیں جن اسباب کی بنا پر امت کے اندر بدعات پھیلی اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ہر ہمیں بدعات سے بچائے اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے کیونکہ سنت ہمارے لیے کافی ہے ہمیں بدعات کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہر ہمارے اندر سنتوں کی اہمیت کو پیدا کرے بدعات سے اللہ تعالی ہمیں دور رکھے اور اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ نئے کام کرنے کی توفیق جامین جزاکم اللہ خیر و صلی اللہ بینا محمد والا علیہ و صاحب جمین و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ